احمد بن حنبل اور سورائ بن یونس نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں داؤد بن ابی ہند نے ابو عالیہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وادی کے موڑ سے اترتے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں پھر آپ ہرشا کی گھاٹی پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے لوگوں نے کہا یہ ہرشا کی گھاٹی ہے آپ نے فرمایا جیسے میں یونس بن متا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ رنگ کی مضبوط بدن اونٹی پر سوار ہیں ان کے جسم پر اونی جبا ہے ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ لبائی کہہ رہے ہیں ابن حنبل نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ حشیم نے کہا خلبہ سے لیف یعنی کھجور کی چھال مراد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بیس